یا بھائی میرے درخت پندرہ سب بتاؤں جب کہ یہ آگے والا مجھے ہمارے سلاد سلام کو زیادہ کرنا تمہیں صرف اگلا سزا کا تخلیق آدم یا آدم کی پیدائش کا جو مقصد بتایا آدم کی پیدائش کا جو مقصد بتایا وہ خلافت انہوں نے زمین میں قائم کرنی تھی اور اس کے زمن میں میں نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ اسی کے ساتھ اللہ خبر بتا نے فرشتوں کو بھی کہا تھا کہ ان میں عالم اللہ رہا اور انہیں سال میں جو جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے میں تکنگ سے پاگن کا صحیح مقصد جانتا ہوں میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ خدا رہا سنوایا کہ میں آدم کی ہدایت کا صحیح مقصد جانتا ہوں اور میں اسے جو خلافت دے رہا ہوں اس کے پیچھے جو حقیقت کام کرتے ہوئے تم نہیں جانتے اسی سمجھ میں میں نے اس بات کو کہی تھی کہ اللہ کے بات رہا اللہ آدم عالم پسما آسل رہا اللہ عالم آدم کے تمام نام بتا دیے اور ناموں کے مطابق میں نے ایسے کیا تھا کہ فطرے سے آدم بھی یعنی فطرت انسانیت میں اللہ کا سلاقم اتنی ہی سنکھیا جن سے غریب ارادن کا واسطہ کرنے والا ہے ان تمام اشیاء کے خلاف ان کی خاصیتیں اور ان کی جو کچھ بھی میں ہوگا وہ فطرت آدم میں رجسٹر کر دیا گیا کہ انسان کس وقت چاہے جیسے بھی چاہے کس بنانے میں بھی چاہے اگر وہ اپنی ان صلاحیت استعمال ملائے گا جو اشیاء کو بنانے اور بگاڑنے سے متعلق ہیں یہ یعنی مختلف اشیاء کو جیڑ توڑ کر ان سے کسی تیسری چیز کو ایک نئی ایجاد کی صورت ایک سب ان کے ساتھ متعلق ہے یہ سب کا سب فطرت کے آدم میں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی سے دوسری کسی سے کسی دوسری بات کی یا کسی دوسری خاص نئی ہدایت ضرورت کبھی کرے گی جو کہ خاص بھی ہدایت ہو اور اس کے بعد اس زمانے میں جو انسان نے ہے اور انسان کی فصل اور زندگی کی سطح پر اس میں اس لحاظ سے کوشش کی ہر زمانے کے مطابق صرف زیادہ چلتا رہا جہاں تک کے ہوتے ہیں سکھائے کبھی اتنی آئی نہیں اتنی آئی اتنی کبھی آئی اور ہم سب کے سب مزدور سے مشہور ہو کر کہتے کہ کہ یہ زمانے جو ہے یہ دھیرا سامنے کے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور دیر سے اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات جات کے بنا پر انسانیت ختم کر دی جا سکتا اچھا ہے انسان بھی ایک بن کر بڑھ جائے اور ایسی ہو جس میں نہ دل ہو اور نہ اس کے جیسے اس کے اندر کے سبھی جذبات ہوتے ہیں نہ اس کے اندر دے ہو نہ اخلاقیات ہو کچھ نہ ہو انسان مشینوں کا بنانے والا اور مشینوں کی چلنے والا بن جائے تو جیسے مشین ہوتا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسان کے ملتا ہے جائیں زمانے میں انسان جو غیر کے آگے جھکے گا غیر کا کتنا بہتر ہے یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا سرائے سکتا کہ اگر انسان اپنے آگے جھک جاتا تو اپنے لفظ کا کہاں پہ لے جاتا تو وہ لفظ کا خدا بنا, بنا لیتا قرآن کہتا ہے اور ایسا ہم اگر نہ ہی سوا پر اگر کا ہوتا ہے نہ ہی جب تم سب کو دیکھتا جتنے سے تم چاہتے لفظ کو اپنا اللہ بنا دیا اور تم چاہتے نہ پلاس کر سکیں اس کے آگے اپنے دار کے آگے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شراج سمندر جا رہے ہر ہمارا گھر کا مانتا اندر آج اپنا مانتا کے بات نہیں ہے کہ انسان اپنے آگے چنتا کرتا ہے یا اپنے آگے کا دیکھ کی سال سال بات نہیں ہے لوگ آگے لوگ پتلا ہونا اسی طور پر اگر آپ جو ہے اپنا لیں گے تو اس کے آگے آپ اگر چلے جائیں گے تو وہ آپ کو سنا مصیبت کا درجہ دے اب تھوڑا سب کے اور ہندوستان بنانے کے کوشش کر سکتے ہیں تو آپ کو بات طور پر دکھائی دے گی ایک زمانے میں انسان انسان کے لیے نہیں پورا اللہ کے لیے دیا ٹیچر کے لیے گیڑا سمجھ کے لیے گزرا ہے ترقی ترقی یاد کے لیے گزرا ہے جب انسان کا انسان نہیں بناتی سکتی جب کے اس کی قانون کا حساب سے راحتوں کے سامان مہیا کرتی ہیں اور انسان کی وہ چاہتے جو انسان کی حیوانیت کے ساتھ متعلق ہے ان زیادہ تکلیف میں اس کی مدد کرتی ہیں اور ہم یہ پہلے سے رہا تھا کہ انسان کس چیز کے ساتھ تعلق کرتا ہے اس کے اثرات کو لے کر انسان نے کتاب پر کہا ایک بات ہر دن کے لیے بہت مشکل ہے کی حکومت میں دل کے لیے روز مشہور ہے ایک ساتھ رکھتے تو فکر دیکھ کر کے آتا اور میرے کو کیا ہے کسی محاورے میں میرے کو کس مانا میں آتا ہے تو کسی کے ساتھ انسان اچھے طور سے پریش آتا ہے اس کو میرے کو چاہتے ہیں کہ سب اتنا ہے اور مرے مرے کچھ آدمی کو کہتے ہیں مرد اور میرے کو ایک جمع اگر ابتدا کے لحاظ سے کہیں گے مردانہ دانا آگا سکھا سات لوگوں کی بیٹی ہے سارے گھر کی سب کی خاصیت کی ہوتی ہے کسی سے نوٹ ہے لیکن سبان کے ساتھ جی جی کا انداز خود سے نکلا جتنی طرح سے نکلا یعنی جتنی غلطی جن کا مجموعہ جو ہے وہ انسان ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے تعداد فکر کر سکتا سکتے ہیں جب انسان بھی اپنا مقصد بنا دیتا میرے کہنے کے جو دار نہیں کہ میں سائنس کی جائیداد سے یا ان کے ان کو تیار کرنے سے مانگی ہوں یا روکتا ہوں ہم نے نہ کبھی کہا نہ ہمارے گھر میں آج تک ان کے سب سے بنانے سے ان چیزوں سے روکا لیکن ہم بھی معروف کرانے نہیں دیتے ان صرف مضبوط کرانے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہے کر کے نمستے سواری ڈیڑھ کو اچھا ہے اپنے اس سے دبا کر لے تو کہیں گے ڈیزا منٹ ہاسپٹل میں چلے گا پہلے اپنے علاج کا تیار کو اسپتال لے لے گا تو میں نے کہا تھا سے ڈاکٹر فرض کر رہا تھا کہ جس وقت پاگل سے بنایا گیا تو کس فرقی اس کے اندر اس ڈال دی گئی اسپتال انسان کے یعنی دنیا کے کامیابی بے روزگار اور گراہ کے لیے ہے اس سے مطلب سہارا جا رہا ہے جاتا ہے کہ ریلے آدم جو ہے اور انسٹر سے بڑھانے آدمی عام طور پر بھی سمجھا جاتا ہے کہ رولے آسم جو ہے وہ بڑھانے آدم تو ہمارے وقت آگے کامن اور ان کے آگن کی طرف ایک لگی تبدیل کر رہی تھی لیکن یہ ان کے اترنا کتنی تھی یہ ہوا کے طریق پر یہ ہم بلا کر سکتے ہیں یہاں ایک مسلم موسم ہو تو آپ کے یہاں کے مسلم مسلم میں ایک لسٹ ایسی ضرور ہو کہ اگر اس کا گٹن بتا دیا جائے آپ سات منتروں کی جب سمجھ جائے تو میں آپ کا نیچے کرنا تو ہوگا تو نیچے کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو لیے ہوگا یہ بات سمجھ تو میرے سپنے کا وسطار جو تھا تو آدم کو نیچے اتارا سے گیا وہ دوائی کی حقیقت میں بغیر نہیں تھا اگر آدم دنیا میں نہ آتے تو آدم کی خلافت کا مقصد پورا نہ ہوتا جنت میں تو خلافت ارتی سے مستحق نہیں تھے زمین کی خلافت سے بغیر میں مستحق نہیں تھے تو جنت کی ضرورت تو چلا کر ان کو پیدا ہی کیا گیا اپنے بدن میں لانے کے لیے لیکن جس تک کہ دنیا کو پیدا کیا جا رہا تھا اللہ سبارت کے تعالیٰ سے بتانا چاہتے کہ اگر تینوں مخلوقات جو بھی ظاہری طور پر طاقت اور سکتی ہے ایک میں نے بچے کے متعلق کہا کہا تھا کہ وہ ایسی مضبوط ہے کہ وہ سفر آمان سے لیکن طرح طرح لوگوں کے ذہن میں کے متعلق ان کا تصور ہے کہ مضبوط ہے ایک دوسری گرواس مضبوط تھی ایک دوسری عادت والی مضبوط تھی ان تینوں کا اللہ نے ملاشنا کرنا تھا عادت سے آدر آدم کی عادت سے آدمیتا ہے شکر کو میری طرف ستا ہے کس سے غلطی ثابت ہوتی ہے ایک سفادار غلام ہوتا ہے اس کی حقیقت سے انہوں نے کہا کہ میاں ہم تو آپ کی حضرت تک کی بتا کرتے ہیں ہم کس طور پر آپ کو کیا ہماری رسائی کر چکا ہے کہ ہم مخلوط سے پیدا کر رہے ہیں ایک سفادار غلام سے کہ آپ کو ہوں میں تو یہاں بڑی رکھنے والا ہوں تو پھر اس کے ذہن میں جو بات آئے گی کہ میری وفاداری کر چکا ہوگا تو اس لیے اگر نے بات کہی اگر صبح نے تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو دوسری بات مجھے آگے نہیں کہیں تو آج کے حساب سے کہا سکتا اور اس مقابلے میں اس نے جیسے جنگلات کی پر تھا اور کی پیدائش کے روپ ہے یہ سیوا کے روپ آواز ہی مارکیٹ گناہ کی پیدائش کے روپیے وہ کچھ سیوا کے روپیے جسے قرآن کے لفظوں میں کہتے ہیں وہ سیوا نان وہ سیوا اس میں دور کا کوئی نہیں رہ سکتا آپ کی سائنس کے بعد میں سائنس کو نہیں جانتا آپ یقین دے ہوگا کہ کوئی سیوا تو گھومنے کا کوئی بھی حصہ نہیں بھرتا سا نہیں کرتے بات نہیں کہ آپ کی بات کے جواب رہا ہوتا پیدائش کے روپ جس میں گھومنے کا کوئی بھی تھا اور وہ ایک جیسے اس کو بڑھانے میں چاہتے ہیں اور ان کا آدمی کا کرنا ہے اور ہر آرٹ کی ضرورت ہے تو آرٹسٹ کا آتی ہے آپ کا کی طرف جاتا ہے اس میں روپ ہوتا ہے تو دوسری آرٹسٹ کی آتی ہوتی ہے ہری آئی تھی تو جب اس نے آڈر کو دیکھا اس کا سیاح کرتا پھر کے ساتھ سکتا ہے آج کے ساتھ میں سب کی اور میرا سب سے سب سے میں سلطان پر پہنچ کیا ہوں کہ خلافت کا نیا رکھتا ہے مسلم پر مجھے خلافت نہیں چاہیے جب آدم آئے آدم کی تعداد فری مٹی سے اور مٹی کی خاصیت کیا ہے مٹی تو خاص ہوتی ہے اور اس کی خاصیت میں اپنی طرف سے اس سفر بلندی کا خیال نہیں ہوتا اپنی طرف سے صرف دکھائی ہوتا ہے اور اس ہاتھ سے آگے سے جب اس نے دیکھا کہ یہ کرنا ہے دنسا کرنا ہے تو اور سے آپ سے آپ ہی سے جب کہنے لگا تو کیا میں اسے سہیسا کروں گا کسی آپ کے مسجد سے پیدا کیا اور مجھے آپ نے آپ سے پیدا کیا آپ کی شان بلند ہونا اور آپ کی شان سخت ہونا یا بلند سب سے آگے پھسا سکتا ہے دنیا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہمارا حکم ہے جاتا ہے ہم خدا ہیں نہیں ہے تمہارا کام جو ہے وہ ہم نے ساچا مان ہے تمہارا کام نہیں ہے ساتھ اب سیچا کیا اور ہمیشہ لیے پروگرام کا بدلاؤ ہو گئے تو اب ایسا نہیں ہے نہیں چاہتا تو آپ تین کمان کا ترقی کرے آپ سیدان اتنا نہیں سب بات پہ ہی سوچ کے خود کہا ہے جو پورے پورے روپئے کیا ہے کیا کہتے ہیں سارے بچے ہیں کسی پر بنا خود کیا تو جان بڑا خدا بھگوان نے کہا اور جب ساری بات ہے تو تم یہاں میں رہنے کے قابل نہیں بس چلے گا دنیا میں اور دنیا میں آیا اسے ایک طرح سے گنا نہیں تھا بلکہ اس کے گنا سے اس کا دل بلکہ چل رہا اب آدم کو دیکھ کے آدم جب آئے تو آدم سے معلوم ہوا کیا لگ سکتی اور ہمارے بچے ہم چاہتے ہیں انسان کے قابل ہے کے عالم راجا ہے انسان کے خدم ہے سب کا بڑا بتا رہا ہے سب سے کو محبت کا قدر رکھتا ہے اپنی مہتوا کا قدیم رکھا تھا سب کا کمی رکھا اور اس کو محبت کی بنا کر خدا کا دہن والا ہوگا اگر مجھے اس کے دم میں محفوظ کا نام دیا جائے گا یا محفوظ کی قدم کھائی جائے اور محفوظ کی وہ اپنا سوال بتایا گیا جو کہ قدرت والا طاقت والا سب ہر جمال کمال نماز کمال والا ہو اس کے سامنے سبق کھا کر کہا جائے کہ سلام بات یہ ہے کہ جو خدا کہا ہے کہ دیکھا اس میں بولتے ہوئے پایا جائے گا ہاں، تو کیا ہوں کہ بھی دیکھا گیا اور اس سے کہا لگا جیون مریضہ ہمیشہ جگہ بھی رہے گا اور جنم ملنے کے بعد خدا کا یہ ایسا رکھنے کا بھی رہے گا ان کے سب ساتھی رہے گا ان کا خود ساتھی رہے گا اور جب ان کو کہا گیا تو آج پارٹی ہوتا ہے آپ نے ساتھ کا بہرحال جن تعلیموں میں ہم کرے ان پر ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہے انڈیا میرے کے روپ چلایا جاتا چھوٹا یعنی ہوتا تو کتنا پر ان سے گھر بھی کرتی تو کے ساتھ اور گھر کا کوئی سب تھا پتا چلا تو میرا گھر جو روکتا بھارت کا میں نے ساتھ تو

اور ہم کا بہت مسئلہ پورے وقت سے سارا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہماری طرف سے غلطی گئی ہم نے اپنی پر سیٹ سے لی اور دنیا پوری حرکی ہے تم ڈاکٹر ہیں تیرے ساتھ آتے ہیں کچھ دنیا کر ہم سبرپیٹ کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ ہم سے کہہ جائیں گے اور اس کے بعد سب سے ایک بات سے بھی آدم کو اتارا جا رہا تھا تو آدم کو نہیں اتارا جا رہا تھا مثال کے کے طور پر ساتھ طوری ہے دو ہزار سہا میں اس وقت کیا یا جاتی سبزی ہے اگر میں آپ کہوں کہ بارہ بچوں کے تعلق کے ساتھ آپ کے اندر ہے خاص دینا چاہیے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تازہ کہاں تو پہلے پہلے کے زمانے میں بہت زیادہ دیکھتے تو کوئی ہے کہ ہم بارہ جاؤ جب کہیں جس وقت سارے تو تمہاری صرف میں جو بولا ہے تمہارے سب بات کیا آدم کو جب کہا گیا اتنے میں سب کے سب تو بہت پہلے اللہ میں سب سے بتایا پرائٹ تکلیم کا استعمال کر کرایا تو جس کو اترنے کا کہا تو وہاں کہا کہ آیا ہے تم سب تیسرے سب کرو میں تو سب کے ساتھ پھر ان کا بھی قرآن میں تین لاکھ سب چاہے تو پورا بتانا پھر پورے تہوار تو تیسرے کام کو پورا دیا بار جیسے نیچے جا رہے ہیں لیکن تمہارا نیچے جانا جو ہے کہ میرے پاس میں دوسری طرف کی یاد کے ساتھ آپ کو رہوں گا اگر تم یہ ضرورت میں رہتے تو تمہاری جنت یہی رہتی کہ میری نقاب آئی لیکن دوسرے میں جا سکتے کر کے جنگ سے چلا کر نہ ہو کر ایم ہوگا اور اس میں جو کچھ میں دوں گا کا جنت ہے اس کی حقیقت ہے اس کے مقابلے میں کرے وہ اپنی کمائی اور دوسرے کی کمائی کو اترنے کے یاد آیا ایک شاید کو سارے زمانے میں وہ سارے بیان کرتے تو ہم سب کچھ ایک ساری دن کی بچی ہوتے تھے سات سو کا سات سو کا چار سو کا تو ایک سارے سے متا تھا ان کا کچھ چارے کو چاہے تھا دوسرا جہاں جا رہے ہیں تو دوسرے سب کر دیں تم شتر سے لے کر دوسرے کو دوسرے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کسی بڑے آدمی نے دیکھا اس سے کہا کہ اللہ کیا سمجھے جو پانچ چاہتے جائے گا تو تم شتر اوڑ ہے سمجھ اوڑ میں ہے اور دوسرا جہاں پانچ سو کا اس کے صاف کر رہا ہے تو چاہنے لگا کہ پتا تمہاری کہاں میں میری کمائی اب دوسرا ہے لڑکی ہے اس کو مطلب تو انسان اسی طرح کیا سکتا ہے تو جس کو جنت تمہارے خون پسینے کی کمائی تک تمہیں ملے گی تو جنت کا جو مزہ ہوگا تمہاری پسند جنت کا مزہ نہ کھا سکے آدم کے پاس تو اور ایک طریقہ بتا دیا کہ تم جان جگہ رہے ہو اور جو جانا جو ہے جس طرح سجاؤ کا طریقہ ہوگا اور اگر تم کہیں آدم کے پاس پر ہو تو میں کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ آدم دو کے ساتھ میں ہند ہند کے بہت مستقبل کے بعد ساتھ میں سب سے دیکھ کے بات ان لڑکے آ رہی ہوں سب میں کے آ رہی ہوں انتظام لڑکے سب مہینے کو سب دیکھ رہی تمہارا ہر گیم ہے ہر نمبر جو ہے انس میں ہوگا سب سے پودا ہٹے اور ہم جو پہ ہاتھی کے کونس کے لیے راہ کے سب جنگلے جاننا کی رقم تو کوئی سبق آئے گا کن سڑکوں کے ساتھ کروں گا پاس سب کر سکتا ہے اور ایک ضرور حقیقت ہے یہ انسان کے انتخم ہے سمجھنا سب سے انداز دیا نہیں پورا کیا پہ آدر کے کہا تمہارے اپنی میری طرف سے ہدایت کرتے ہوئے ہدایت آئے گی یہ حساب سے بڑا غلط ہے خاص طور کیا تھا اس زمانے کا ایک دل یہ چاہتا کسی بنا پر لکشر کے محمد کیا کس میں کا تو حکم لے میں جانتا ہوں پہلے بکرا ہوں اور پھر بغیر کے بعد ہاں جی، اللہ نے استعمال کیا ہے تو تم دے میں شرط تمہیں ہدایت پہنچ جائے تو ہدایت کی پیرا کرے گا تو اس پر نہ دنیا میں بہت ہوگا نہ ربل ہوگا نہ آخرت میں یعنی تم بہت بدل کر دیا جائے گا یا پورا بدل کے کہا کرا تمہارا یا لیکن اگر میری طرف سے کوئی آ جائے یا پھر آپ کو کوئی یونیورسٹی یا ہر جنر میں تو ان میں چاہتی کوئی مطلب کے ساتھ دیکھا ہے تو جہاں کچھ سنگت نہیں اور اس کنگت یعنی وکاس ادائیگی یعنی میری طرف سے اگر تمہارے پاس محسوس آ گئے تو جو ان کا انتظار کرے گا ہوگا اور ایک اللہ سزار بتایا ہوں میں دنیا آدم کے ساتھ دنیا میں پہنوں کے ساتھ جو ہماری طرف سے یاد کا دوسرا راستہ بتایا وہ راستہ یہ تھا رسول اور مجھے ایک اور بات سن لائی اور جب اس بات کو سمجھے تو انسان کا بہت ٹائم سے بولن کے ساتھ رفا ہو جائے میں نے کہا ہے سنا تھا کیونکہ وہ بنیادی یا معاشی کی ضروری یا سائنس کے وہ تو آپ کی ضرورت نہیں تھی ان کہ ہم نے آگے ناج کا وکاس بات کرتے ہم نے تو کیا جاتا جنگل ہٹاڑے کا وکاس میں اگر تمہارے پیغمبر آئے آئے تو اس کا دوست ہوں کی کاروباری کرے گا ہاں۔ اور وہی بات وہ انسانیت کے آغاز کا رشتہ تھا تو محمد کا جنم انسانیت کی تصویر کا آپ رشتہ ہے جس کے بعد انسانیت کی تصویر کے لیے کون بھی سارے سوارے روپیہ نہیں چھوڑتے اور بطور محرم کے بہت اچھا کہا اور تم کہا کہ نمبر ایک مہندر رتن نمبر ایک نمبر خدا دے پوری چیتن خدا بچا سب سے آپ اور پھر نصیبت کا کمال انسانیت کا کمال اور جب آدم کے استعمال طور کے کمال جس کے آج مضبوط سے کوئی کمال کا نقطہ بنا کے نہیں رہتا پر سمجھ سکوں کتابیں گرام نہیں اور اس کھیل کے مطابق جب ابتدا ہوئی تھی اس دنیا میں اور پٹنا سوال بتایا پہلی حضرت محمد کا سب کو بتائے تو پہلی کمی کے لگ ایک بات یہ کہ ہم

یعنی جتنے سے کوئی دہنگا کسنگ اپنی میرے ہاتھ سے کے جذبات کے لحاظ سے اپنی محنت کے لحاظ سے جو علم سے حاصل نہیں ہو سکتا اپنے ساتھی تجربات کے لحاظ سے جو اسے حاصل نہیں ہو سکتا تھا وہ علم ہم نے اس حال کو دیا کر وہ علم کے لیے نہیں ہے کتنے حقیقت ہے اور اتنے حقیقت پیچھے کرنے میں نہ تو انسان نہ تو اپنے عقل سے حاصل کر سکے نہ اپنے تجربہ سے حاصل کر سکے نہ اپنی جہاں کی ساری کو حاصل کرنے میں سندر کیا تھا ہر ایک سے باہر بعد اس وقت سمجھنے ٹکرایا کہ کی بلکہ میں چاہتا ہے تو ان کو کی بھی حقیقت انسان نہیں سمجھتا لیے اس کی نہیں چلتا حقیقت کا بھی نہیں کرتا لگتا ہے تو اندھیرا کا اندھیلا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں انسانی حق حضور کی اتحاد ہو جاتی ہے نبوت کی اشتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں انسانیت کا اور کس طرح کے کھیل سے ہوتا ہے اس سے آگے کم نہیں آ سکتا ہے مقام پر نبوت کی تباہ ہوتی ہے تو حقیقت کے روپ سے ان کا تمام مسالہ انسانوں کو ایک چیز دے دے اور ضروریات کا مقصد کیا ہے وہ نبی دنیا میں آتا کیوں ہے اور دیکھا کیوں میں نے تو پہلے رقص کیا کہ قرآن نے جہاں کا لفظ استعمال کیا خدا کے لوگ کو اگر آپ سمجھ جائیں یعنی تو آپ کو دن معلوم ہو جائے گا کہ ضرورت کا مقصود کیا ہوتا ہے اس میں قرآن کروں خلیفہ ہے سید الانبیاء حضرت خدا محمد کا اور ان کی کتاب ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ بتایا ایک بات کو کھولا اور کھول کر واپس کیا اور وقت اس کتاب کا کیا بتایا انسلام یہ کتاب نہیں کرتا تو پہلے شاء اللہ میں شہر متوجہ شروع ہے پہلے کہا نہیں ہر سے متعلق ہمارے علماء اور مسجد کا ہمیشہ یہی نتیجہ چلا آیا ہے کہ جس طرح خدا کو ہے یہ ہر چند پتہ ہے تم ہم نہیں جانتے خدا اس کے دل سے رکھتا ہے مانیہ بزرگوں نے ستیہ نے بھی کہا کہ دیکھو الگ کتاب سے شروع ہے اور من سب ڈاکہ سب بھی ہوں اور پسند کتاب جو ہے طبقہ سے شروع ہوئی تو شروع ہی کتاب ہم پہلے لال ہی ہم سے اعتراف چاہ کروایا اعتراف کروایا تو ہم سے اعتراض کروایا تو ہم نہیں جانتے لالی ہمیں فراہم نہیں لازمی جی، ہم نہیں جانتے کہ اس کا کیا مطلب ہے ہم کا کیا مطلب ہے اور پلٹ لال نیوز کے تحت ایک بات کروائی بارہ کر کتاب یہ وہ آلوسان کتاب ہے یا ایسا کون سب کتاب کی گنجائش اور آگے پتھر کی دیکھ کر یہ کتاب کی کتاب کی قیمت کچھ نہ کچھ معلوم ہے پہلے تو آپ آ گئے جس میں آپ کے سائنٹفک علوم ہوتے ہیں ان کے سائنٹفک علوم سے جو کہ پرستان ہیں وہ ہمیشہ ہیں یہ سب کس طریقے سے مندر کا ان کا حق کیا ہے کہ ہمیں کچھ رکھنا چاہیے تم کم آج مل ہم کو ضرور کرنا چاہیے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ جو میم سائنٹیفک ضرور ہیں ان کی بنیاد کیا اور اچھے سے اچھا ہی سب سے زیادہ جو کہ جب سہیوگ کے لحاظ سے لگنی روپ کے لحاظ سے انہیں جو کہ جہاں تک ایک ہی تک چاہتے سے جا ملتا ہے وہ کتاب کا ہی ہے کتنا جو ہے یہی بات ہے جو ایک بات کرتا ہے ساری باتیں آ جاتی ہیں جو کہ ایسی قابل ہے کہ کتابیں اگلی چیز سے ہوتی اس کے سامنے آ جائے تو اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں اور میں بھی کو دیکھے تمام کی تمام کی ہے جس کے جسے کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا علم ہے جس میں کوئی سب کی گنجائش نہیں ہے تو بہت کچھ پہلی ہے کہ اس کی کس چیز پر تباہ دی ہے اس کی بنیاد کیا ہے اگر بنیاد ریٹ کی نکلی تو آپ کو ان اندر اگر رہے تو تیار کر دیا ہو تو ہم کہتے ہیں بنیاد ہے تم چاہے دوسرے بڑھے گی چاہے نہ رشتے آپ پائے دار ہوگا ان کے ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیے جتنے بھی تجربات کی اہمیت ہیں جتنے سروا کی اہمیت ہے یا آپ کے پورے پورے رہی ہماری آنکھ جو ہمیں دکھایا دو کر دو چار ہو جاتے ہیں ہم نے کہا کہ سے یقین دو لوگوں سے چار ہو جاتے ہیں ہم نے یوں دیکھا کہ آپ جلاتی ہے تاکہ چڑھانے کے ہم دیکھتے چلے آئے کہ آپ جلاتی ہے ہم نے یوں دیکھا کہ پانی ہے ہم نے دور سمجھ لیا کہ پانی کو ضروری سکتا ہے یہ سب نکال کی ہے اور اگر آپ ایک قدم اور ہیں تو اب تک آپ نظریہ ہے وہ تمہارا اور کا ہے اور ہمارے یہاں دوسری کتاب کو چوڑی کتاب پچھلے سال پچھلے سال ایک سال دو سال کی بات ہے ہمارے یہاں اٹھائیس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کیا سفر کے مشکل منڈل فوجی منڈل کہنے لگے بہت سال کی پرانی سوچی ہم ستارے آپ کے محروم میں نے کہا ہے پندرہ ہفتے سے پچھلے یا بارے میں جانے کی اور میں پور ستارہ فلاح ہوں بعض دارجنگ نے کہا بھوجنا ہوں میں اس کو دور ملک سے سکھے بچہ پرگ کر اب اس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دو لاکھ سال کی جب پرانی کھیل ہوئی تو آپ میں سے ہر سنجیدہ آدمی اور جب سک تم کے پوری کے ساتھ اسے چھوڑ کے ان کی طرح تک پہنچ کی سبن کے لحاظ سے سبن کھا کر آپ کہہ سکتے ہیں سرما کر اسی طرح سے لوگ سبن کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ دو لاکھ سال کی اگر سب قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ دم سکون ہے یہ سنگھن ہیں اور سروس ہمارے سماج ہنگو کی گنج تک کی ہمارے آواز میں ہے یا کے اندر ہر پتھر چلے گئے پھر اس میں ایک لیے آگے جا کر بول ہوئے تھے نفسیات جو ہے نقصان نفسیات کا اتر ہمارے جو اہم نکلے تو آج آ کر نقصیات سب سے بڑا ہمارے پروشن کرتے ہیں نفسیات کا رائے تو میں کہتے ہیں اندر اور میرے انسان کی چیز میں خود بہت ہوتا ہے اس کے بعد جو سوچا کرتا اس اللہ کے بندے میں جہاں تک سہ ہو جائے ماں اور بچوں کا جو تعلق ہوتا اس سے زیادہ باقی کا تعلق کے ذہن میں سے دوسرا نہیں آ سکتا لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ نا بچوں کا تعلق جو ہے یہ جو ہے دن کی تعلیم ہے تعلق ہوتا ہے یہ دن کی ترقی ہے تو کہتے ہیں کہ پانوں کو ہے تو ان کو تو ہر ہی ہر نظر آیا کرتا تو یہ جو گیڑ پالے وہ اس سے دور چکے ہیں لیکن اس میں بھی ہر چیز بہت ہی کی نظر آتی ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتے ان کے بعد دن ہر چیز سے بڑی نہیں مجھے بن کر بھی میرا نے ایک حصہ بتایا تھا میرا نے ہی نہیں کی پہچان پڑھائے تھا جب بھی بن کر اس کے اپنی جن کو دیکھ جن ضروری ضروری سن باطل سے آنکھ کو بند کر لے کام کو بند کر لے زبان کو بند کر لے پھر اگر شراب ایسے رہے تو تم نے دیکھے تو تم اس پر بھوک لینا تو انہوں نے اس کا احمد مطلب سمجھا انہوں نے کہا بچے کو آنکھ بھی بند کر لے کام بھی بند کر لے زبان بھی بند کر لے اب مجھے یہ دکھائی دے گا کہ ان اپنے لگ کا پتا ہوگا ان کی پوری پوری نفسیات ان کے لگ پر چلا رہا ہے صبح سے تھا جتنے بھی اردو ہے ان سب کار جو ہے غلط تقسیم ملک ہے بندے تقسیم نیوٹنگ سونے کے ساتھ نہیں مطلب جو گنتوں کا نیوٹر ہوتا ہے کتابوں کو وہ سب کر سکے جیسے آپ آج نئے کے بچے دیکھتے ہیں اس کو آپ کو بے روزگاری بغیر کر دیکھو لیکن ہمارے روایت ہوا ہے ہندوستان میں آئے دوسرے میں آئے یہ جتنے ہم نے کہ انہوں نے سب کا کیا اگر اچھا، سیوا کا آپ دیکھیں تو انہوں نے ہمیں آیا کہ آج ہم کتاب ہیں سائنس کے ٹیکنالوجی اس قسم کے علم ہمارے کاموں میں اسکولوں نے پڑھائے یا ہم لوگوں نے کون سے علم پڑھائے وہی علم پڑھائے کہ کس کے پڑھنے سے دن تو ہو جائے نہ دن اس بار سمجھ دن تو ہو جائے نہ دن تو مقصد میرے جب اور سب کی تاریخ میں آپ کو پہلے زمانے کی نہیں پڑھائیں گے جیسے نیچے وہ ایسے زمانے تھے جو اندھیرے والے زمانے تھے جب سے ایسے ایسے اس اس کا زمانہ آتا ہے ہم ہر لوگوں کو اس زمانے کے لیے اپنی تاریخ پڑھا اور اس لیے پڑھائی کی اس زمانے میں جو ریٹ ہم کے دنیا میں سب کرے گا کچھ پڑھا اس زمانے کے بتائیں تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں وہ عظیم کا بائک ہے جن عظیم کے طریقے سے سائنس میں اپنے کو ہمارا دور ترقی نہ کر سکے اور ہم نے صرف ان عظیم کے لیے اس عظیم کے آنے کے بعد ہم نے اپنے عظیم سے کیا ہوئے اور ہم نے سمجھا کہ جو رکھی ہے اور اس کو جس سے ہماری ترقی طرف نہیں ہو سکتی زیادہ سے زیادہ ہم نے یہ کہ اس کے بعد بعد ہم نے دیکھنا اور اگر جاپان کو دیکھیں جاپان بڑا گے اٹھارہ سو اٹھارہ سو سال سے ان کی ترقی کا دیر شروع ہوتا ہے انہوں نے جو جو سائنس اور سے ہماری چکس چاہتے ہیں جن کا ان کی ملک جو ہے قانون سے ہے اور جن سمجھا رکھ دیا کے مطابق کہا ہے کہ گھر کی سمسیا یہ چنتا نہیں ہے یہ کیا ہے میرے سنسار کا میرے تجربوں کا اور جو کچھ میں نے اپنے تجرباتی طور پر حاصل کیا ہے اس کا ایک ہے حقیقت کے لحاظ سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بنیاد جو ہے ہمارے تجربے چلتا ہے اگر ہمارا تجربہ تجرباتی علم ہے جتنے بھی سنس کے علم ہے اگر یہ تجرباتی علم ہمارا تجربہ کیا کا ہوتا اور پانی بگوڑتے ہوئے ہمیں نہیں پاتا آپ جلاتے ہوئے ہمیں نہیں ساتھ پھر تو ہم گزر خود کو خراب تھا پھر خود کا ہوتا وہ نہیں سمجھتے کہ ایک سب میں پانی میں ہوتا ایک سب میں پانی میں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا تو اس سب کی ہمارے سائنس کے دن سے پیسے ہو کر رہ جاتی تو ہم دوسرے آتے تو ہو کوئی ہماری بنیاد کچھ نہیں ہو سکتی کیونکہ سائنس کی بنیاد جو ہے ان قانون کا ہے ہے ایک تصویر سے چلتے رہتے ہیں اگر ان کے ان میں آ جائے آ جائے لاپ لے جائیں تو سائنس بچی نہیں رہ جائے اور اس میں کیا اگر کرے اس کے پاس انسانوں کے سب کر انسانوں کے لیے دن سراج نہ دیکھتے تو دیکھو یہ تمہارے دیکھے ہمارے ہے اللہ تعالیٰ کے داما کبھی مارکیٹ سے دکھاتے تھے کبھی کریلے کے کو سے دکھاتے تھے کبھی سونے کسان کے پتھر کو کا نظام دیتے اللہ کا کر سکتے تھے لیکن اللہ نے صرف چنا کر اس کے روپئے انسان کا نیت انسان اندر کیا گیا تھا اور انہیں فائدہ اٹھا دیں لیکن انسان نے کچھ بھی اختیار نہیں تھی اور انسان نے سمجھ دنیا کی دیکھنا سکتا ہے ہم دنیا علیہ السلام ان کا دنیا میں صرف ان کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کا تمام قرآن کے لیے ہاتھ میں ہے اللہ کی پوجا ان کو بتانے کے لیے ہاتھ میں ہے وہ ناطے کی پوجا ان کو بتانے کے لیے نہیں آتے ہے اور خدا کی پوجا کو بتانے کے لیے آتے ہیں اور خدا کی کتاب کو چھوڑنے کے لیے ہاتھ ہے اور خدا کی راستے کو بتانے کے لیے آتے ہیں جو انسانوں اور خدا کے درمیان ہوتا ہے اس بنا پر ندیوں کے ذریعے کے آپ نے سنا ہوتا تو وہ سال پورا کرتے ہیں سب سنا ہوتا کیا ہوتا ہے تو پھر سے ہنسی پیدا ہو جاتی ہے ہمارا فلم مانتا ہی یہ بات ہو سکتی ہے پانی دیتا نہیں ہنسا کو پیار کر جاتا ہے حضرت محمد وسلم کے صحابہ کو تم نے درگاہ گنگا سے بھائی جگہ صحابہ کو طرح سے لے جاتا ہوں اور مانو کہ نہیں تین آپ کے بعد میرے کے خلاف ہم یہ چاہتے ہیں یہ رات لیتے جو ہے یہ قانون میں فکر یا پتا کا دانا ہی کتاب ہی سارے ہیں اگر آپ خدا کا کتنا مانگتے ہیں تو قدرت والا مانگتے ہیں تو قدرت والا خدا رکوں کے ذریعے سے کیونکہ خدا کی قدرت کے بتانے کے لیے آتا ہے اس لیے قدرت والا خدا رڈیو کے ذریعے سے تھے یہاں کی ہے روزگار کے سے سے سماجان کی حیثیت ان چیزوں کو بتا دیوقت سب ہے ان کو ملاقات کہتے ہیں اور میں کہہ رہا تھا ان کے پاس یہ پرانی نہیں ہے ان پر تم پر جائے بھارت چھنتا سے لے کر تین مار تک تو یہ ایک ایسی کتاب ہے یا جائز نہیں دنیا کی جن تعلیم پر اور دنیا کی جن چیزوں پر تمہارا یقین ہے یہ بالکل ضرورت ہے اور ان میں کوئی اسکول نہیں آ سکتا ان میں کوئی اسکول میں نہیں آ سکتی بڑے بڑے سائنٹسٹ سے آپ کو کہ دنیا جو ہے وہ وہاں کے ہاتھ سے کئی جہاں ایک ایسا ایسا وہ ہو جاتا ہے ایک سب آدھا ہو جاتا ہے جو کہ طور پر اس کی امید نہیں ہوتی ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں سلا میں یا زمین کے اندر جس کی تو کسی کو بھی امید نہیں ہوتی اور سلا کو سوال نہیں رہتے ہیں تو جب وہ قلعہ سوال ہوتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری بنیاد جو ہے وہ سب کی رہ سکتی نہیں ہے اس بنا پر جن بنیادوں ان تمہارا پورا کا پورا کا کردار ہو رہا ہے وہ سب کا سب غیر کا محل ہے ہے سب دے سکتا ایک کتاب ہے نہیں مہاراجا سنگھ اور کتاب ہے اور وہ کیا ہے مہاراجا سنگھ میری سکون ہدایت ہم سب کریں گے ان لے رہے ہیں یہاں جنگل کو مہینے ہے شام کو سب مدد ہو جاتا ہے لے لیتے ہیں جب ہم سب سے لے لیتے ہیں تو سے ہم سب دے رہا ہے